مسیحیت دوسرا مذہب جو جنگ کے مسئلے میں اسلام سے اصولی اختلاف رکھتا ہے مسیحی مذہب ہے یہودی مذہب کی طرح اس کے متعلق بھی ہماری معلومات کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے حاشیے میں لکھا ہے مسیحی مذہب سے مراد فی الحقیقت وہ مذہب نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی بلکہ وہ مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ہمارے پاس اس بات کے لیے قوی دلائل ہیں کہ اس مسیحت کی تعلیم حضرت عیسیٰ نے نہیں دی تھی بلکہ وہ تو وہی اسلام لے کر آئے تھے جو ان سے پہلے سارے پیغمبر لائے تھے اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے آگے چل کر ہم ان دلائل میں سے بعض کو بیان بھی کریں گے یہاں ہم صرف اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسیحت پر جو یہاں بحث کر رہے ہیں وہ دراصل دین مسیح سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس دین سے متعلق ہے جو مسیح علیہ السلام کے نام پر بنایا گیا ہے یہودی مذہب کی طرح اس کے متعلق بھی ہماری معلومات کا واحد ذریعہ ایک ہی کتاب ہے جس کو تمام مسیحی دنیا اپنے مذہب کی بنیادی کتاب تسلیم کرتی ہے اور وہ انجیل ہے لیکن قبل اس کے کہ ہم اصل مسئلے کے متعلق اس سے استفتاح کریں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ آج وہ جس صورت میں موجود ہے اس سے صرف موجودہ مسیحت کے اعتقادات ہی ہم کو معلوم ہو سکتے ہیں ورنہ یہ سوال کہ فل اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اس سے حل نہیں ہوتا چونکہ آئندہ بحث کو سمجھنے کے لیے اس مقدمے کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے انجیلی صحائف کی تاریخی حیثیت پر ایک نظر ڈال لیجئے ماخذ کی تحقیق آج ہم جس مجموعے کو انجیل کہتے ہیں وہ دراصل چار بڑے صحیفوں پر مشتمل ہے متی مرقس لوقا یوہنہ لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے جس طرح قرآن مجید میں وہ تمام منزل من اللہ آیات اور صورتیں جمع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں اس طرح کسی کتاب میں وہ وہیاں ہم کو یکجا نہیں ملتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں پھر وہ مواعظ اور نصائح بھی ہم کو خود حضرت عیسیٰ کے اپنے الفاظ میں کہیں نہیں ملتے جو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے زمانے میں مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے تھے یہ صحیفے جو ہم تک پہنچے ہیں نہ خدا کا کلام ہے نہ حضرت عیسیٰ کا بلکہ وہ دراصل حضرت عیسیٰ کے ہواریوں اور بلکہ ہواریوں کے بھی شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن میں ان لوگوں نے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق حضرت عیسیٰ کے حالات اور ان کی تعلیمات کو جمع کیا ہے لیکن یہ کتابیں خود اس قدر مجھول الاصل ہیں کہ ان پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا پہلی کتاب مسیح علیہ السلام کے حواری متی کی طرف منسوب ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ متی کی لکھی ہوئی نہیں ہے متی کی اصل کتاب جس کا نام لوجیا تھا مفقود ہے جو کتاب متی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مصنف کوئی گم نام شخص ہے جس نے دوسری کتابوں کے ساتھ لوجیا سے بھی استفادہ کیا تھا خود متی کا ذکر اس میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جیسے کسی غیر آدمی کا کیا جاتا ہے حاشیے میں لکھا ہے متی کے آیت نمبر نو باب نمبر نو میں لکھا ہے یسو نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر دیکھا ظاہر ہے کہ مصنف خود اپنا تذکرہ اس طرح نہیں کر سکتا تھا پھر اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر مرکز کی انجیل سے ماخوذ ہے کیونکہ اس کی دس سو اڑسٹھ آیات میں سے چار سو ستر بین ہی وہی ہیں جو مرکز کی انجیل میں آئی ہیں حالانکہ اگر اس کا مصنف متی ہواری ہوتا تو اس کو ایک ایسے شخص کی کتاب سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ تھی جو نہ ہواری تھا اور نہ حضرت عیسیٰ سے کبھی ملا تھا مسیحی علماء کا خیال ہے کہ یہ کتاب سن ستر عیسوی میں یعنی مسیح سے اکتالیس برس بعد لکھی گئی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ سن نوے عیسوی کی تصنیف ہے دوسری کتاب مرکز کی طرف منصوب ہے اور عموماً تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرکز خود ہی اس کا مصنف ہے لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا اور نہ ان کا مرید ہوا حاشیے میں لکھا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دیے جانے کے وقت وہ تماشائی کی حیثیت سے موجود تھا مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے وہ دراصل پترس ہواری سینٹ پیٹرز کا مرید تھا اور جو کچھ ان سے سنتا تھا اسے یونانی زبان میں لکھ لیا کرتا تھا اسی وجہ سے عیسائی مصنفین اس کو عموماً پترس کا ترجمان کہا کرتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب سن تریسٹھ عیسوی اور سن ستر کے درمیان کسی زمانے میں لکھی گئی تیسری کتاب لوکا کی طرف منصوب ہے اور یہ بالکل مسلم ہے کہ لوکا نے کبھی مسیح کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے استفادہ کیا وہ پولوس سینٹ پال کا مرید تھا ہمیشہ اسی کی صحبت میں رہا اور اس نے اپنی انجیل میں اسی کے خیالات کی ترجمانی کی ہے چنانچہ خود پولوس اس کی انجیل کو اپنی انجیل کہتا ہے لیکن یہ ثابت ہے کہ سینٹ پال خود بھی مسیح کی صحبت سے محروم تھا اور مسیحی روایات کے مطابق واقع سلیب کے چھ برس بعد وہ اس مذہب میں داخل ہوا اس لیے لقا اور مسیح کے درمیان سلسلہ روایت کی ایک کڑی بالکل غائب ہے انجیل لوکا کی تاریخ تحریر بھی متعین نہیں ہے بعض اس کو ستاون عیسوی کی تصنیف بتاتے ہیں اور بعض چوہتر عیسوی کی مگر ہارنک میک گفرٹ اور پلومر جیسے محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ اسی عیسوی سے پہلے نہیں لکھی گئی چوتھی کتاب جو یوہنا کی انجیل کہلاتی ہے جدید تحقیقات کے مطابق مشہور یوہنا ہواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی اور مجہول شخص کی ہے جس کا نام یوہنا تھا یہ کتاب مسیح سے بہت بعد نوے عیسوی میں یا اس کے بعد لکھے گئی ہے ہارنک اس مدت کو ایک سو دس عیسوی تک بڑھا دیتا ہے ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کا سلسلہ بھی مسیح تک نہیں پہنچتا اور ان کی صنعت پر وسوخ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسیح نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا حاشیے میں لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کتابیں وصوخ و استناد کے اعتبار سے قرآن تو درکنار حدیث کے کسی ضعیف ترین مجموعہ کے برابر بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ان کا وہ مرتبہ ہے جو ہمارے ہاں مولود شریف کی کتابوں کا ہے لیکن زیادہ عمیق تحقیقات سے ان کتابوں کی دستاویزی حیثیت اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے اولاً چاروں انجیلوں کے بیانات میں اختلاف ہے حتیٰ کہ پہاڑی کے واز کو بھی جو مسیحی تعلیم کا اصل الاصول ہے متی مرکز اور لوقاتینوں نے مختلف اور متضاد طریقوں سے بیان کیا ہے ثانیاً چاروں انجیلوں میں ان کے مصنفین کے خیالات اور تاثرات صاف طور پر نمایاں ہیں متی کے مخاطب یہودی معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان پر اتمام حجت کرتا نظر آتا ہے مرکز کے مخاطب رومی ہیں اور وہ ان کو اسرائیلیات سے روح شناس کرانا چاہتا ہے لوکا سینٹ پال کا وکیل ہے اور دوسرے ہواریوں کے خلاف اس کے دعووں کی تائید کرنا چاہتا ہے یوہنا ان فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات سے متاثر نظر آتا ہے جو پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں مسیحیوں کے درمیان پھیل گئے تھے اس طرح ان چاروں انجیلوں کے درمیان مانوی اختلاف لفظی اختلاف سے بھی زیادہ ہو گیا ہے سالسن اناجیل سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ اور ان کے تمام ہواریوں کی زبان سریانی تھی زبان کے اختلاف سے خیالات کی تعبیر میں اختلاف ہو جانا قدرتی بات ہے چوتھا پوائنٹ ہے اناجیل کو ضبط تحریم میں لانے کی کوئی کوشش دوسری صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی ایک سو پچاس عیسوی تک عام خیال یہ تھا کہ زبانی روایت تحریر سے زیادہ مفید ہے دوسری صدی کے آخر میں لکھنے کا خیال پیدا ہوا لیکن اس زمانے کی تحریروں کو مستند نہیں سمجھا جاتا عہد جدید نیو ٹیسٹامنٹ کا پہلا مستند متن کرتاجنا کی کونسل میں منظور کیا گیا جو 397 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی پانچویں اناجیل کا قدیم ترین نسخہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے چوتھی صدی عیسوی کے وسط کا ہے دوسرا نسخہ پانچویں صدی کا اور تیسرا ناقص نسخہ بھی جو پاپائے روم کے کتاب خانے میں ہے چوتھی صدی سے زیادہ قدیم نہیں ہے بس یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلی تین صدیوں میں جو انجیلیں رائج تھیں ان سے موجودہ اناجیل کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں چھٹا نمبر اناجیل کو قرآن کی طرح حفظ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی ان کی اشاعت کا انحصار ابتداً روایت بالمانا پر رہا جس میں حافظہ کے خرابی اور راویوں کے ذاتی خیالات کا اثر آنا قدرتی امر ہے بعد میں جب کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نقل نویسوں کے رحم پر تھیں نقل کرتے وقت ہر شخص کے لیے آسان تھا کہ جس چیز کو اپنے عقائد کے خلاف دیکھے حذف کر دے اور جس کی کمی پائے بڑھا دے یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہم وسوخ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اناجیل اربعہ میں ہم کو مسیح کی اصل تعلیم ملتی ہے پس آئندہ صفحات میں مسیحت کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا وہ اس دین کے متعلق نہ ہوگا جس کی تعلیم مسیح علیہ السلام نے دی تھی بلکہ اس مسیحیت کے متعلق ہوگا جس پر آج کل کی مسیحی دنیا اعتقاد رکھتی ہے محبت کی تعلیم انجیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیت جنگ کی سخت مخالف ہے عام اس سے کہ جنگ حق کے لیے ہو یا غیر حق کے لیے مسیح کے نزدیک مذہب کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے کے بعد اپنے پڑوسی سے محبت رکھو متی اور اس محبت کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ تو اپنے بھائی پر غصہ نہ کر لیکن وہ صرف محبت کرنے اور غصہ نہ کرنے پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ صاف الفاظ میں ایک سچے مسیحی کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور شرارت کے مقابلے میں سر جھکا دے اور دوسروں کی حفاظت کرنا تو درکنار خود اپنے حق کی حفاظت بھی نہ کرے ان کی تعلیم کا گلے سر سبد پہاڑی کا واز ہے جس پر مسیحی اخلاق کی بنیاد قائم ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم شریر کا مقابلہ نہ کرو بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کوس چلا جا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت مگر میں کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو جو تم پر لانت کریں ان کے لیے برکت چاہو جو تم سے نفرت کریں ان سے اچھا سلوک کرو جو تمہیں ذلیل کریں اور تمہیں ستائیں ان کے لیے دعا مانگو میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو جو تم پر لانت کریں ان کے لیے برکت چاہو جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا مانگو جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا بھی پھیر دے جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر جیسا تم اوروں سے برتاؤ چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں یہ تعلیم مسیحیت کی اصل الاصول ہے اور اس کا منشا خود اس کے الفاظ سے ظاہر ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک سچے مسیحی کو جو آسمانی باپ کی طرح کامل بننا چاہتا ہو اور جس کا نصب العین خدائے برتر کا بیٹا بننا ہو کسی حال میں ظلم و تعدی کا مقابلہ قوت سے نہ کرنا چاہیے بلکہ شریروں اور مفسدوں کے سامنے اپنے حقوق سے خود بخود دستبردار ہو جانا چاہیے مسیحیت کا فلسفہ اخلاق اس تعلیم کے حسن و قبا کا پورا پورا اندازہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک مسیحیت کی روح کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے مسیحی مذہب جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل سنیاس رہبانیت اور تیاگ کا مذہب ہے اس میں انسان کی تمدنی زندگی کے لیے کوئی دستور العمل کوئی شریعت کوئی ضابطۂ قوانین وضع نہیں کیا گیا ہے وہ انسان کو کچھ نہیں بتاتا کہ اس پر اس کی ذات اس کے خاندان اس کی قوم اس کے ابنائے نو اور اس کے خدا کے کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنے کی صحیح صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مادی وسائل اور ذہنی اور جسمانی قوا عطا کیے ہیں ان کا مصرف کیا ہے اور اسے ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے عملی زندگی کے ان مسائل سے وہ کوئی بحث نہیں کرتا اس کی ساری توجہات کا مرکز صرف ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح آسمانی بادشاہت میں داخل ہو یہی ایک سوال پورے مسیحی اخلاقیات کا محور ہے اور مسیح نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس کا اصلی مقصد اسی نصب العین تک لے جانے کے لیے انسانی جماعت کو تیار کرنا ہے لیکن آسمانی بادشاہت مسیحیت کی نگاہ میں زمین کی بادشاہت کی ارتقائی صورت کا نام نہیں ہے وہ ان دونوں کے درمیان بیج اور پھل کا تعلق تسلیم نہیں کرتی بلکہ ان دونوں میں تضاد اور کلی اختلاف کی قائل ہے اس کے نزدیک دنیاوی بادشاہت اور آسمانی بادشاہت دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں بالکل اسی طرح باہم نہیں ہو سکتی کہ جس طرح آگ اور پانی باہم نہیں ہو سکتے ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کا راستہ بھی زمین کی بادشاہت کے راستے سے بالکل الگ اختیار کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین کی بادشاہت کے ساز و سامان میں داخل ہے آسمانی بادشاہت کے ساز و سامان سے خارج ہے اور صرف خارج ہی نہیں بلکہ اس کا وجود انسان کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے سے روکنے والا ہے اسی لیے مسیحیت قدم قدم پر انسان کو تاکید کرتی ہے کہ اگر وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو زمین کی بادشاہت کے سر و سامان سے کلی اجتناب کرے اور اگر اس سے اجتناب نہیں کر سکتا تو آسمانی بادشاہت کی امید نہ رکھے اسی اصل پر وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے اور تمدنوں تہذیب سے الگ کر کے انسان کو کلیتاً تاریک الدنیا دنیا بنا دینا چاہتی ہے اس کی توضیح میں مسیح کے چند احکام نقل کر دینا کافی ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور اولاد اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی نفرت نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ تفریق کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے تین دو کے خلاف اور دو تین کے خلاف باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے تم نے مفت پایا مفت دے دو نہ سونا اپنے کیسا میں رکھو نہ چاندی نہ پیتل اپنے سفر کے لیے نہ جھولی لو نہ دو دو کرتے نہ جوتیاں اور نہ لاٹھی یہ متی کا حکم ہے اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت دے اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بنواؤ جو پرانے نہیں ہوتے یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا یہ لوکا کا ارشاد ہے اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا حاشیے میں لکھا ہے مسیح نے یہ حکم اس شخص کو دیا تھا جو متی مرقص اور لقا کے متفقہ بیان کے مطابق قتل زنا چوری اور جھوٹ سے پرہیز کرتا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اور اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھتا تھا مسیح نے اس سے کہا کہ تو کامل اس وقت ہوگا جب اپنا سارا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو اپنے لیے زمین میں مال نہ جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے بلکہ آسمان پر جمع کرو متی اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہیں معاف نہ کرے گا لوکا میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ اپنی جان کی فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے نہ اپنے بدن کے لیے کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بہتر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور تم لباس کے لیے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے کسی کے مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اے تقاتو تم کو ضرور ہی پہنا دے گا اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے متی ان اقوال سے صاف ظاہر ہے کہ آسمانی بادشاہت کی طرف لے جانے کے لیے مسیحیت جس ڈھنگ پر انسانی جماعت کی تربیت کرنا چاہتی ہے وہ تمدن اور تہذیب سے کامل ان پر مبنی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ خاندانی تعلقات تمدنی زندگی کی بنیاد ہیں جماعت سے انسان کا ابتدائی تعلق اپنے رشتہ داروں ہی کے واسطے سے ہوتا ہے انہی کے باہمی روابط سے حیات اجتماعیہ کی تشکیل ہوتی ہے اور درحقیقت انسان کے لیے اخلاق کی بہترین درسگاہ بھی یہی ہے مگر مسیح کے تیشے کا سب سے پہلا وار اسی اصل الاصول پر پڑتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس رشتے کو کاٹ دیتا ہے جو آدمی کو سوسائٹی سے منسلک کیے ہوئے ہیں دنیا کو برتنے اور اس کے معاملات میں حصہ لینے کے لیے سب سے پہلے جو شے انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہے وہ پیٹ بھرنے اور تن ڈھانکنے کی فکر ہے لیکن مسیح اس ابتدائی محرک ہی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ آدمی دنیا میں ویسی ہی زندگی بسر کرے جیسی ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی ہے انسان کی راحت اور آسائش اور انفرادی اور اجتماعی فلاح کے لیے مال و دولت حاصل کرنا ناگزیر ہے مگر مسیح کے نزدیک روحانی ترقی اور آسمانی بادشاہت کے لیے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے دنیا میں نظام امن و عدل کا قیام سیاست اور تعزیر اور قصاص اور انتقام کے قانون پر منحصر ہے مگر مسیح کہتے ہیں کہ آسمانی باپ اس وقت تک تمہارے قصور معاف نہ کرے گا جب تک مقافات عمل کے اس پورے قانون کو لپیٹ کر نہ رکھ دیا جائے غرض یہ کہ مسیح کے نزدیک دینداری دراصل ترک دنیا کا نام ہے جو شخص دنیا اور اس کے اسباب کو نہیں چھوڑتا اجتماعی تعلقات کو قطع نہیں کرتا دنیاوی کاروبار کو ترک نہیں کرتا اور کامل ترک و تجرید کی زندگی بسر نہیں کرتا اس کے لیے آسمان کی بادشاہت میں کوئی جگہ نہیں ہے انسان بیک وقت ان دونوں بادشاہتوں میں داخل نہیں ہو سکتا دین اور دنیا دونوں کو پا لینا اس کے لیے ناممکن ہے مسیح کے ارشاد کے مطابق تم بیک وقت خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے یہ دو متضاد چیزیں ہیں اس لیے جو ایک کا طالب ہو اسے دوسرے کی طلب چھوڑنی پڑے گی مسیح کی اس تعلیم کو خود مسیحی علماء جس رنگ میں پیش کرتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ریورینڈ ڈومیلو کی تفسیر انجیل کے چند فقرات یہاں نقل کر دینا کافی ہے یہ تفسیر چالیس سے زیادہ مسیحی علماء کی مدد سے تیار کی گئی ہے اور انجیل کی بہترین تفاسیر میں سے ہے اس کے مقدمے میں ایک مستقل مقالہ تعلیمات مسیح کے عنوان پر ہے جس میں لکھا ہے مسیح نے انسانی سیرت کے لیے وہ طرز پسند کیا ہے جو بڑی حد تک دنیا کے پسند کیے ہوئے طرز سے مختلف ہے خودداری کے بجائے فروتنی اپنے حقوق پر جمع رہنے کے بجائے بدی کے آگے سر جھکا دینا اور وسعت طلبی کی جگہ قنات شرافت عجز صبر ہمدردی مصیبت میں خوش ہونا اور درد سے راحت حاصل کرنا یہ دنیا کو مسیحیت کے عطایا ہے مگر ایک مسیحی کے کیریکٹر کی سب سے زیادہ جامع تعریف غالباً یہ ہے کہ وہ ایک یکسو آدمی ہوتا ہے وہ ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا دین یعنی چرچ میں نہیں رکھ سکتا وہ ایک ہی وقت میں خدا اور متاع دنیا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا مسیح علیہ السلام کے نزدیک دنیا کے پاس انسان کو اپنی خدمت پر مجبور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دولت ہے لہٰذا ایک مسیحی بننے کے لیے پہلی اور سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ انسان دولت سے بے تعلق ہو جائے حاشیے میں حوالہ دیا ہے commentary on the Holy Bible Dummelow مسیحی اخلاقیات کا اصلی نقص اب یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ مسیحت میں محبت افو درگزر اور تزلل اور انفعال کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایک ایسے اخلاقی نظام کے اجزاء میں سے ہے جو رہبانیت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے چونکہ اس نے اخربی نجات کا راستہ دنیاوی فلاح کے راستے سے الگ اختیار کیا ہے اس لیے وہ دنیا کے معاملات کو دنیا داروں پر چھوڑ دیتی ہے اور خود اپنے دین داروں کو لے کر الگ ہو جاتی ہے تاکہ گوشہ عزلت میں بیٹھ کر آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کی تیاری کرے ایسے مذہب میں جنگ نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے اور اس کے باوجود ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے قوت کے استعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ دراصل اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس کو دنیا کے معاملات ہی سے کچھ تعلق نہیں ہے تو قدرتی طور پر جنگ و خوریزی سے بھی انکار ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فساد کو ختم کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ خود فساد ہی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں وہ نہیں کہتا کہ شرارت کا استحصال جنگ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ سرے سے اس کے استحصال کی فکر ہی فضول ہے اس سے لڑنے کی بجائے تم اس کے آگے سر جھکا دو وہ نہیں کہتا کہ ظلم و تعدی کے مقابلے میں حق کی حفاظت خون ریزی کے بغیر بھی ممکن ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ حق کی حفاظت ہی نہ کرو اگر ظالم تمہارا حق چھینتا ہے تو چھین لینے دو وہ نہیں کہتا کہ مجرموں کو تشدد کے بغیر بھی سزا دی جا سکتی ہے اور مظلوموں کا قصاص قوت کے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم سرے سے سزا اور قصاص ہی کو چھوڑ دو اور کوئی سات دفعہ نہیں سات کے ستر گنے تک قصور کیے جائے تو اسے معاف کرتے رہو غرض یہ کہ دنیا میں امن قائم کرنا اس کو بدی اور شرارت سے پاک کرنا اس میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور انسانیت کو ظلم اور فساد کے تسلط سے نجات دلانا سب کچھ مسیحت کے دائرہ عمل سے خارج ہے اس نے اپنے لیے محکومی اور مغلوبی اور مظلومی اور منقوبی کی زندگی پسند کر لی ہے اس لیے اگر وہ جنگ کی مخالف ہے اور بلا تمیز حق و غیر حق نفس جنگ ہی کو برا سمجھتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ایسی زندگی کے لیے یہی رویہ زیادہ موضوع ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تزلل اور انفعال کی یہ تعلیم کیا انسان کے لیے ایک دائمی اور عالمگیر قانون بن سکتی ہے اس کا جواب مسیحیت خود اپنے منہ سے دے رہی ہے جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنگ سے پرہیز کا حکم خود کوئی مستقل قانون نہیں ہے بلکہ رہبانیت اور ترک دنیا کے ایک وسیع قانون کی دفعات میں سے ایک دفعہ ہے تو اس سے یہ بات خود بخود لازم آتی ہے کہ ترک جنگ کا قاعدہ اسی صورت میں نافذ ہو سکتا ہے جب کہ ترک دنیا کا پورا قانون نافذ ہو مسیحیت خود بھی یہ نہیں کہتی کہ تم دنیا کا انتظام تو ضرور ہاتھ میں لو مگر جنگ ہرگز نہ کرو اس کی اپنی تعلیم کی روح سے بھی انسان یہ عاجزانہ انفعالی زندگی اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی مختلف تمدنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائے ان سب ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور پورا کرنے کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ خود مسیح کا یہ منشا ہے اب اگر اس کو ایک عالمگیر قانون قرار دیا جائے تو لامحالہ ساری نوع انسانی کو تمدن اور تہذیب سے کنارہ کش ہونا پڑے گا اگر انسان کی منزل مقصود آسمانی بادشاہت ہو اور یہ بھی مان لیا جائے کہ دنیاوی زندگی کے تمام معاملات اس بادشاہت میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ نوع بشر پوری کی پوری اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس روکنے والی چیز سے اجتناب کرے اور راہبانہ زندگی اختیار کر کے نفس کشی اور ریاضت میں لگ جائے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا غیر ممکن ہے تمام دنیا بیک وقت اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتی معاش کی فکر چھوڑ کر ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کسی زندگی اختیار نہیں کر سکتی تجارت صنعت زراعت اور تمام دوسرے مشاغل کو ترک کر کے تعطل اور بیکاری کی حالت قبول نہیں کر سکتی حکومت اور اس کے انتظام کو چھوڑ کر خانقاہوں میں نہیں بیٹھ سکتی اور اگر بفرز محال وہ ایسا کر بھی لے تو ہرگز اس شرف و عزت کی مالک نہیں رہ سکتی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عطا فرمایا ہے بلکہ سچ یوں ہے کہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی انسانی سوسائٹی کی یہ ایک ایسی حالت ہے جس کا متحقق ہونا ایک شاداب تخیل کے سوا کسی خارجی عالم میں ممکن نہیں ہے اور جو خدا نخواستہ ممکن ہو بھی جائے تو کم از کم وہ کسی ذی عقل انسان کو مطلوب اور مرغوب نہیں ہو سکتی بس یہ کہنا بالکل بعیدہ زقل ہے کہ مسیحیت کا قانون اخلاق تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک دائمی اور عالمگیر قانون ہے کیونکہ عالمگیر اور دائمی قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر تمام دنیا کے باشندے ہر حالت میں عمل کر سکتے ہوں پھر یہ قانون کسی ایک پوری قوم کے لیے بھی قابل عمل نہیں ہے اگر کوئی قوم من حیث المجموع اس کی پابندی قبول کر لے اور آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اس کی تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے لگے تو اس کو سب سے پہلے اپنی حکومت کا نظام معطل کرنا پڑے گا اپنی فوج اور پولیس منتشر کرنی ہوگی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت اور قلعوں کی نگہ بانی چھوڑنی پڑے گی پھر جب اس کی کوئی ہمسایہ قوم میدان خالی دیکھ کر حملہ کر دے گی تو مسیحی تعلیم کے مطابق یہ نیک نہاد قوم شریر کا مقابلہ نہ کرے گی بلکہ ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی اور کرتے کے ساتھ چغا بھی پیش کر دے گی پھر وہ اپنی ساری دولت اپنی تجارتی کوٹھیاں اپنی دکانیں حتیٰ کہ اپنے گھروں کا مال اسباب بھی چھوڑ دے گی کیونکہ دولت مند آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اور حکم ہے کہ اپنا تو سارا مال بیچ کر خیرات کر دے اس کے بعد وہ قصبے معاش کے لیے محنت مزدوری کرنا بھی چھوڑ دے گی اپنے کارخانے بند کر دے گی صنعت و حرفت خدمت سب کچھ ترک کر دے گی اور اس کے تمام کاروباری آدمی اپنے اپنے کام چھوڑ کر سوماؤں میں جا بیٹھیں گے کیونکہ تم خدا اور دولت دونوں کی ایک ساتھ خدمت نہیں کر سکتے اور مسیح کا حکم ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو آخر میں اس کے لیے صرف ایک ذریعہ معاش رہ جائے گا کہ زمین کی کاشت کرے اور اپنی خوراک کے لیے غلہ حاصل کرے لیکن آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اسے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ مسیح علیہ السلام کا اشاد ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے اس طرح وہ قوم اپنی حکومت اپنی زمین اپنی دولت اپنی صنعت و تجارت غرض اپنا سب کچھ ان بیرونی حملہ آوروں کے سپرد کر دے گی اور ساری کی ساری قوم ان کی غلام بن جائے گی پھر وہ ایک کوس بیگار میں لے جائیں گے تو یہ دو کوس جائے گی وہ ظلم کریں گے اور یہ ان کے لیے دعا مانگے گی وہ اس پر لانت کریں گے اور یہ ان کے لیے برکت چاہے گی وہ اس کی عزت اور حرمت پر حملے کریں گے اور یہ انہیں خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی رہے گی مسیحی نقطہ نظر سے یہ اس کے اخلاق کا منتہائے کمال ہے جس کے بعد کوئی چیز اس کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی مگر عقل و دانش کے نقطہ نظر سے یہ ایک ایسی قوم کی پستی اور تنزل کا انتہائی درجہ ہے جس کے حصول کی کوشش کو ایک عقل مند آدمی خودکشی کے سوا کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ آخر وہ آسمانی بادشاہت ہے کس قسم کی جس میں ایسے ناکارہ لوگوں کی مانگ اور کھپت ہے بہرحال جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے یہ ظاہر ہے کہ اس معنی میں دنیا کی کوئی قوم بھی مسیحیت کے قانون اخلاق کو اپنا قانون حیات نہیں بنا سکتی کیونکہ اس کی فطرت اسے اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس قانون کی ایک ایک دفعہ کو توڑنے پر مجبور کر دے گی اور عملاً اس کی خلاف ورزی کے بعد اعتقاداً اس پر ایمان رکھنا بے معنی ہوگا اب تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو ایک پوری قوم کے لیے بھی ہمہ گیر قانون نہ مانا جائے بلکہ ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص سمجھ لیا جائے جیسا کہ خود مسیح کی تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے یہ صورت یقیناً ممکن العمل ہے اگر انسانی جماعت کے مختلف گروہ اس کی مختلف ضروریات کو انجام دیتے رہیں کوئی تجارت میں مشغول رہے کوئی صنعت و حرفت کا کام کرے کوئی زراعت کرتا رہے کوئی سیاسی امور کی تنظیم میں لگا رہے اور اس طرح تمدن کا کارخانہ برابر چلتا رہے تو یہ ممکن ہے کہ سوسائٹی اپنے ایک قلیل حصے کو ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی طرح بے عمل اور بیکار زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ دے اور اس کے چند افراد مسیحی اخلاق کے اس منتہ کمال تک پہنچنے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں جو ترک اسباب قطع علائق تزلل اور انفعال اور نفس کشی اور خود انکاری سے حاصل ہوتا ہے مگر ایک مخصوص گروہ کے لیے اس قانون کو محدود مان لینے اور دوسری طرف اسی کو برحق اور واحد ذریعہ نجات تسلیم کرنے کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم نجات یا آسمانی بادشاہت پر راہبوں اور سنیاسیوں کی ایک مختصر جماعت کا اجارہ تسلیم کر لیں اور یہ مان لیں کہ اس چھوٹی سی بادشاہت کے تنگ دائرے میں عالم انسانیت کے سواد اعظم کو جگہ نہیں مل سکتی جو لوگ نظام تمدن کو چلاتے ہیں حکومت اور سیاست کی تدبیر کرتے ہیں قوم و ملک کی حفاظت میں جان لڑاتے ہیں اور مختلف انسانی ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اس بادشاہت کے دروازے بند ہیں کیونکہ مسیحیت کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسان بیک وقت دنیا اور دین دونوں میں پاؤں نہیں رکھ سکتا اور آسمانی بادشاہت کا دروازہ اسی وقت کھل سکتا ہے جبکہ وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح کی بتائی ہوئی دینی زندگی اختیار کر لے اس طرح صرف ایک مختصر سے گروہ کو آسمانی باپ کی بادشاہت میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور باقی اللہ کی ساری مخلوق اس سے محروم کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی وہاں بار نہیں مل سکتا جو دنیا میں نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے چوری اور جھوٹ وغیرہ ممنوعات سے پرہیز کرتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھتے ہیں مگر اپنا سارا مال بیچ کر خیرات نہیں کر دیتے اس نظریے کو صحیح مان لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم پھر پہلی صورت کی طرف رجوع کر رہے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ آسمانی باچاہت یعنی نجات کی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ صرف مسیحیت کا قانون اخلاق ہی ہے اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ نوع انسانی کے لیے ایک عالمگیر قانون نہیں ہے کیونکہ نجات ہر انسان کی منزل مقصود ہے اور کسی راستے کو اس تک پہنچنے کا واحد راستہ قرار دینا یہی معنی رکھتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور سب کو اس کی طرف دعوت دینا مطلوب ہے لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس راستے پر تمام نوع انسانی کا جمع ہو جانا اور بالاتفاق گامزن ہونا عقلاً اور عملاً ناممکن ہے لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت کا بنایا ہوا قانون جس طرح دائمی اور عالمگیر نہیں ہے اسی طرح برحق اور واحد ذریعہ نجات بھی نہیں ہے حاشیے میں لکھا ہے اس اشکال کو خود مسیحیوں نے بھی محسوس کیا ہے اور اسی لیے یہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے کہ نجات کے لیے مسیحیت کے قانون پر پوری طرح عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح نے خود صلیب پر چڑھ کر تمام اہل ایمان کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور مسیح ان تمام لوگوں کے نجات دہندہ ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس مسئلے کی کمزوری ظاہر ہے اس کو تسلیم کر لینے کے بعد تو مسیحیت کے قانون اخلاق کی کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی اگر یہ کفارے کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی قتل کر کے چوری اور زنا کر کے ہمسائے کو ستا کر اور حرام کی کمائی کے ذخیرے جمع کر کے بھی آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ مسیح پر ایمان لے آئے اس صورت میں وہ ساری اخلاقی تعلیم محمل ہو جاتی ہے جو مسیح نے اپنے واضح نصیحت میں دی ہے بلکہ خود مسیح کا اپنا قول بھی غلط ہو جاتا ہے کہ ان اعمال کے ساتھ کوئی شخص آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اگر مسیح کی یہ بات سچی ہے تو یقیناً کفارے کا عقیدہ باطل ہے بہرحال یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی اور عقل اور منطق کی روح سے کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ سریح تناقض کے بغیر یہ دونوں ایک ہی مذہبی نظام کا جز بن سکیں عالمگیر دائمی اور واحد ذریعہ نجات تو صرف وہی قانون ہو سکتا ہے جس پر حاکم حاکم رہتے ہوئے تاجر تاجر رہتے ہوئے کسان کسان رہتے ہوئے اور ہر شخص اپنے اجتماعی اور انفرادی فرائض ادا کرتے ہوئے عمل پیرا ہو سکتا ہو اور جس کی تعمیل میں کسی انسان کے لیے ناقابل عبور مشکلات ناقابل برداشت خطرات اور مصائب اور ما لا لاجوتاک تکالیف نہ ہوں جو قانون ایسا نہیں ہے وہ نہ حق کا سیدھا راستہ ہے نہ نجات کا واحد ذریعہ ہے نہ فطرت کا سچا قانون ہے لیکن ہم اس نقطے پر بھی نہیں ٹھہر سکتے ہم کو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ مسیحیت کا قانون اخلاق اپنی موجودہ شکل میں فطرت کے بالکل خلاف ہے وہ دراصل اخلاقی فضیلت کے ایک غلط تصور کا نتیجہ ہے جس میں بے اعتدالی کے ساتھ بعض فضائل پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور بعض کو بلا ضرورت معطل کر کے انسانیت کو مفلوج کر دیا گیا ہے اس نے انسانی اخلاق کی جن خوبیوں پر زور دیا ہے ان کی فضیلت یقیناً مسلم ہے فروتنی اجز و انکسار افو درگزر حلم اور بردباری صبر و تحمل کی فضیلت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے مگر تنہا انہی صفات پر انسانی زندگی کی تعمیر کرنا صحیح نہیں ہے اگر دنیا سے بدی اور شرارت بالکل مٹ جائے زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتے بسنے لگیں اور شیطان اپنی ضروریات کو لے کر کسی اور کرے میں چلا جائے تب تو یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی جسمانی قوت اور شدت کا استعمال کیے بغیر اپنے حقوق اپنی عزت اور خود اپنے وجود کی حفاظت کر سکے لیکن جب دنیا میں نیکی کے ساتھ بدی بھی موجود ہے اور انسانی فطرت سے وہ شیطانی ملکات مٹ نہیں گئے ہیں جو ملکوتی فضائل کو مغلوب کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں تو ایسی صورت میں نیکی کو نہتہ چھوڑ دینا اور اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اس کی حفاظت کے لیے استعمال نہ کرنا صرف خودکشی ہی نہیں ہے بلکہ بدی اور شرارت کی بالواسطہ امداد بھی ہے حقیقتاً یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ ظالموں کو آمدن ظلم کا موقع دیا جائے اور مفسدوں کو جان بوجھ کر فساد پھیلانے کی آزادی دے دی جائے اس کو ہم کمزوری کہہ سکتے ہیں بزدلی اور کم حوصلگی سے موسوم کر سکتے ہیں مگر خیر و صلاح اور نیکی اور احسان سے تعبیر نہیں کر سکتے نیکی دراصل اصلاح کا دوسرا نام ہے اور وہ محبت و غضب دونوں کے معتدل امتزاج سے پیدا ہوتی ہے اگر بدی کی اصلاح افو درگزر صبر و تحمل اور لطف و رحم سے ہو سکے تو اسی سے کرنی چاہیے اور اگر یہ محبت کی قوتیں اس میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر سیاست اور تعزیر اور قصاص اور انتقام کی قوتوں سے کام لینا ضروری ہے کیونکہ اصل مقصود اصلاح ہے اور انسان کا فرض ہے کہ ضرورت کی حد تک ہر اس طریقے کو استعمال کرے جو اس مقصد کے حصول کے لیے مفید اور ناگزیر ہو اس میں طریقوں کا امتیاز کرنا اور ایک ہی طریقے پر اس حد تک اصرار کرنا کہ وہ اصلاح کے بجائے مزید فساد کا مجب ہو جائے نہ تو عقل مندی ہے اور نہ نیکی مسیحیت کا یہ نظریہ کہ دین کا اصل اصول محبت ہے اور اس کے سوا انسان کے تمام جذبات اور اخلاقی خصائص باطل ہیں جن کو مٹا دینے ہی سے دینداری کو نشو و نما حاصل ہو سکتا ہے دراصل ایک غلط تخیل پر قائم ہے اس نظریے کے مجدوں کی نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز ابس نہیں پیدا کی ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کے اندر غضب شہوت اور حب نفس وغیرہ جذبات خام خواہ بلا ضرورت پیدا ہو گئے ہیں اور انسانی زندگی میں شجاعت خودداری جرت و شہامت تدبر و سیاست عدل و انصاف وغیرہ کا کوئی مصرف نہیں ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے انسان کے اندر جتنے ملاقات اور قوا اور عواطف اور جذبات ودیت کیے گئے ہیں سب کے سب اپنا ایک مصرف اور مدعا رکھتے ہیں جس طرح انسان کا کوئی عضو حتیٰ کہ کوئی رونگٹا بھی بیکار نہیں ہے اسی طرح انسان کی کوئی ذہنی جسمانی قوت اس کا کوئی ظاہری اور باطنی ملکہ اور کوئی نفسانی جذبہ اور دائیہ بھی بیکار نہیں ہے فاتر کائنات نے اس کو بغیر کسی مصلحت کے نہیں بنایا ہے اگر یہ قوتیں غلط صورتوں میں ظاہر ہوں اور غلط راستے اختیار کر لیں تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں غلط اور مضموم ہیں بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان نے ان کا صحیح مصرف نہیں سمجھا اور اس کے شعور نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ ان کے صحیح استعمال کی طرف اس کی رہنمائی کرے مثال کے طور پر شہوت ایک جذبہ ہے جس کی بدولت انسان نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید کسی اور جذبے کے اثر سے نہ کیے ہوں گے مگر اس کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بالکل مٹا دینا چاہیے کیونکہ اسی پر بقائے نو کی بنیاد قائم ہے حرص ایک جذبہ ہے جو انسان کو بندہ غرض بنا کر بدترین گناہوں پر آمادہ کرتا ہے مگر اس کو بالکل فنا کر دینے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہی چیز عمل کی اصلی محرک ہے غضب ایک جذبہ ہے جس نے دنیا میں بے شمار جھگڑے اور ظلم و ستم کرائے ہیں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ سراسر بدی ہی بدی ہے اور اس میں کوئی فائدہ متصور نہیں ہے کیونکہ یہی چیز دنیا میں امن و امان کی ضامن ہے ورنہ بدی اور شرارت کی قوتیں اس کو تباہ کر ڈالیں بالکل یہی حال ان جذبات اور ملاقات کا ہے جو لطیف اور افضل سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں بہت سی خرابیاں بھی ہیں شجاعت اگر حد سے بڑھ جائے تو تحور اور حماقت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے دور اندیشی اگر افراد کا پہلو اختیار کر لے تو بزدلی اور نامردی بن جاتی ہے رحم اگر اپنی قدرتی حدود میں نہ رہے تو جرائم اور گناہوں کا مددگار بن جاتا ہے فیاضی اگر حد سے گزر جائے تو اصراف و تبذیر کی صورت اختیار کر لیتی ہے کفایت شعاری اگر زیادہ ہو جائے تو بخل اور کنجوسی سے بدل جاتی ہے محبت اگر اپنی حدود میں نہ رہے تو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے مروت اگر بے موقع استعمال کی جائے تو بدکاریوں میں جسارت اور بے باکی پیدا کر دیتی ہے حلم اور بردباری اگر بے محل ہو تو گستاخی اور ظلم کی محرک بن جاتی ہے فروتنی اور انکساری اگر بے محل ہو تو خودداری اور عزت نفس خاک میں مل جاتی ہے غرض یہ کہ نفس انسانی کو جتنی قوتیں عطا کی گئی ہیں سب اپنے اچھے اور برے دونوں پہلو رکھتی ہیں اور ان کے ایک ہی پہلو کو دیکھ کر نہ تو ان کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے ترک اور کسی کے اختیار کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں اور قلب و دماغ ہی مفید ہے آنکھ ناک میدا جگر وغیرہ کی ضرورت نہیں محض قوتیں سامعہ اور لامسا ہی کافی ہے باصرہ اور شامہ کی ضرورت نہیں محض شعور و ادراک کفایت کرتا ہے حافظہ اور تمیز کی ضرورت نہیں بالکل اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان میں صرف محبت اور رحم افو درگزر عجز و فروتنی ہی کی ضرورت ہے نفرت و غضب شجاعت و شہامت خودداری اور عزت نفس غیرت و حمیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اگر میدے کی کمی جگر پوری نہیں کر سکتا اگر دل کی جگہ دماغ کام نہیں دے سکتا تو یقیناً غضب اور انتقام کی جگہ محبت اور رحم اور سیاست و تعزیر کی جگہ اف و درگزر بھی مفید نہیں ہے جس طرح بدن کی صحت کا انحصار تمام جسمانی قوتوں کے اعتدال پر ہے اور جس طرح صحت عقل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب تمام قوائے ذہنی تناسب کے ساتھ اپنا اپنا کام کرتے رہیں ٹھیک اسی طرح کمال اخلاق بھی اسی وقت متحقق ہوتا ہے جب جذبات و خواہشات میں اعتدال ہو نفس کی تمام قوتیں اپنے اپنے موقع اور محل پر توازن کے ساتھ استعمال کی جائیں اور قدرت کے دیے ہوئے تمام ملاقات کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنے کا پوری طرح موقع دیا جائے ایک فطری مذہب کا کام اسی اعتدال کی طرف رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ایک بے اعتدالی کے جواب میں دوسری بے اعتدالی اور افراد کے مقابلے میں تفریق پیدا کر دینا مسیحیت اس حقیقت قبرا کے فہم سے قاصر رہی ہے اسی لیے اس نے انسان کو ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دی اور فیصلہ کر دیا کہ انسان محض تزلل اور انفعال ہی کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے مگر یہ نہ تو کمال اخلاق کا کوئی درجہ ہے اور نہ انسانیت کی کوئی خدمت بلکہ سچ یہ ہے کہ انسانیت پر ایک ظلم عظیم ہے اس طریقے زندگی کو اختیار کرنے والے ایک طرف اپنی ذات کو ان جائز لذتوں اور آسائشوں سے محروم کر دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں اور دوسری طرف اپنے وجود کو بیکار اور معطل کر کے انسانی جماعت کو اپنی خدمات سے محروم کر دیتے ہیں مسیحیت نے دنیاوی بادشاہت کو آسمانی بادشاہت سے الگ کر دیا ہے خدا اور دولت دو متضاد قوتیں قرار دی ہیں اور سچے دینداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ دولت کو چھوڑ کر خدا کے ہو جائیں اور دنیاوی بادشاہت سے دست کش ہو کر صرف آسمانی بادشاہت کے ہو رہے ہیں اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ نیک نہات شریف التبا دیندار خدا ترس ایماندار اور سچے لوگ تو دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور دنیا کا تمام کاروبار سوسائٹی کے ان بدترین طبقوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو خدا ترسی اور ایمانداری کے جوہر سے خالی ہوں حکومت پر جباروں اور ظالموں کا قبضہ ہو تجارت لالچی اور بدیانت لوگوں کے حصے میں آئے صنعت و حرفت پر دھوکہ باز اور جالساز قابض ہو جائیں اور شر فساد کی قوتیں سوسائٹی کے ہمارے نظام کو خراب کر کے رکھ دیں جب وہ نیکوکار لوگ جو سوسائٹی کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں گے تو یقیناً بدکار لوگ برسر کار آئیں گے اور ان کی بدکاریوں کی کم از کم آدھی ذمہ داری ان نیکوکاروں پر بھی عائد ہوگی جنہوں نے ذمہ داریوں سے جی چرا کر میدان عمل کو بدماشوں کے لیے خالی چھوڑ دیا دعوت مسیح کی حقیقت اس بحث سے یہ بات اظہر الشمس ہو جاتی ہے کہ مسیحیت میں جنگ اور سیاست اور تعذیر کا نہ ہونا اس کے کمال کی دلیل نہیں بلکہ نقص کی دلیل ہے اور مسیحت جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے وہ اتنے نقائص سے بری ہوئی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی لیکن مسیحیت اور اس کی تاریخ کے گہرے مطالعے سے ایک اور حقیقت منکشف ہوتی ہے جب ہم مسیح کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عقائد اور اخلاق کی موٹی موٹی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے نہ ان کی کوئی شریعت ہے نہ کوئی مستقبل ضابطۂ قوانین اخلاق ہے نہ حقوق و فرائض اور معاملات کے متعلق کسی قسم کی ہدایت ہے حتیٰ کہ عبادت کا کوئی طریقہ بھی متعین نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایسا مذہب کوئی مستقل مذہب نہیں ہو سکتا قائد اور چند اخلاقی ہدایات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کے لیے ایک مذہب کے پیروؤں کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے جس مذہب میں یہ ہدایات موجود نہ ہوں اس میں ایک جدا گانا دینی نظام بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام نے ایسے ہی غیر مکمل مذہب کو ایک مستقل مذہب بنایا تھا اور کیا مسیح اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ایسا مذہب تمام نوع بشری بلکہ کسی ایک قوم کے لیے بھی ہر حالت میں ہر زمانے میں قابل عمل نہیں ہو سکتا مسیحیت کے متبعین اس سوال کا جواب اس بات میں دیتے ہیں مگر جب ہم مسیحت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان حالات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں وہ پیدا ہوئی تھی اور ان اغراض کی تحقیق کرتے ہیں جن کے لیے وہ وجود میں آئی تھی تو ہمیں اس بات کا جواب کچھ اور ملتا ہے واقعہ یہ ہے کہ مسیحی مذہب خود کوئی مستقل مذہب نہیں تھا بلکہ موسوی شریعت کی تکمیل اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیدا ہوا تھا موسوی شریعت جس زمانے میں بھیجی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کی ذہنی تفولیت کا زمانہ تھا ان میں کسی گہری اخلاقی تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک سادہ عقیدہ اور ایک سیدھے سے ضابطۂ اخلاقی کی تعلیم دے کر چھوڑ دیا تھا جس میں اخلاقی فضائل روحانی پاکیزگی اور ایمانی روح کی بہت کمی تھی چند صدیوں تک بنی اسرائیل اس شریعت پر بری بھلی طرح چلتے رہے مگر بعد کے زمانے میں جب ان کے معاملات نے وسعت اختیار کی تو وہ کمی جو شریعت میں رہ گئی تھی رنگ لانے لگی حاشیے میں لکھا ہے یہاں پھر ایک بار میں اس عمر پر ناظرین کو متنبع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو موجودہ تورات و انجیل اسرائیلی اور مسیحی لٹریچر اور زمانہ حال کی تاریخی تحقیقات پر مبنی ہے قرآن اس سارے معاملے کو ایک دوسرے ہی رنگ میں پیش کرتا ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے جو لوگ اسے واقفیت باہم پہنچانا چاہیں وہ میری تفسیر تفہیم القرآن ملاحظہ فرمائیں رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور فساد اخلاق کا طبیعی نتیجہ از محلال قوا کی شکل میں ظاہر ہوا پہلے ان کی جماعت کا شیرازہ منتشر ہوا پھر منتشر اجزاء میں باہم تصادم شروع ہوا اور آخر میں غلامی کی لانت ان پر مسلط ہو گئی جس نے انہیں پستی اور تنزل کی انتہا کو پہنچا دیا مسیح کی پیدائش سے سات سو اڑتیس برس پہلے عاشوریوں نے ان کو مغلوب کیا اور دو صدی تک وہ اور ان کے بعد اہل بابل انہیں پیستے رہے پھر پانچ سو اڑتیس قاف میم میں ایرانی آئے اور دو سو برس تک ان کا دور دورہ رہا ان کے بعد سکندر اعظم کی قیادت میں یونانیوں نے ان کو مغلوب کیا اور سکندر کی وفات کے بعد مصر کے بطالسہ نے ان کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا اس طرح ایک صدی تک بنی اسرائیل یونانیوں کی غلامی میں رہے پھر ایک سو اٹھانوے قبل مسیح میں ایک دوسرے یونانی خاندان سیلوکیڈیا نے ان پر اپنی حکومت قائم کر لی اور جبرن ان میں سنم پرستی کو داخل کیا دوسری صدی قبل مسیح کے وسط میں یہودیوں کو کچھ آزادی کا احساس ہوا اور انہوں نے بغاوت کر کے ایک سو اکتالیس قبل مسیح میں ایک آزاد یہودی حکومت قائم کر لی جو تقریباً اسی برس تک زندہ رہی مگر ان کے اخلاق اس قدر بگڑ چکے تھے کہ جماعت کا شرازہ بننا مشکل تھا اس لیے ان میں پھوٹ پڑی اور انہوں نے خود ہی رومیوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی مسیح کی پیدائش سے ساٹھ برس پہلے رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور جب مسیح نے آنکھ کھولی تو ان کی پوری قوم رومیوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی اس طرح سات آٹھ صدی تک بابل اور عاشور کے ستارہ پرستوں ایران کے آتش پرستوں اور یونان اور روم کے صنم پرستوں کے ماتحت غلامانہ زندگی بسر کرنے کے باعث اس قوم کے اندر اخلاق شرافت دینداری اور انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا خود بائبل کے عہد عتیق میں یہودیوں کے اس اخلاقی اور روحانی تنزل کی تفصیلات ہم کو بکثرت ملتی ہیں ساتویں صدی قبل مسیح میں یروشلم کے بادشاہ منیسا نے اہل بابل کے اثر سے عرض مقدس میں جن گمراہیوں کو رواج دیا اس کی کیفیت سلاطین باب اکیس میں اس طرح بیان کی گئی ہے اس نے اونچے مکانوں کو جنہیں اس کے باپ ہزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنا دیا اور بال کے لیے مذبح اٹھائے اور یسیرت بنائی جس طرح اسرائیل کے بادشاہ آخی اب نے کیا تھا اور آسمان کی ساری فوج یعنی اجرام فلکی کی پرستش کی اور ان کی بندگی کی اس نے خداوند کے اس گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذبے بنائے اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کے گھر کے دونوں سہنوں میں مذبح بنائے اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں گزارا اور ساتوں کو مانا اور جادوگری کی اور دیوں اور افسوگری سے یاری کی اس نے یسیرت کی مورت کو عین اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خدا نے داود کو اور اس کے بیٹے سلیمان کو کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سارے فرقوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا اس عہد کی اخلاقی حالت کو حوثیہ نبی نے اس طرح بیان کیا اس سرزمین کے بسنے والوں سے خداون کا ایک جھگڑا ہے کیونکہ ملک میں نہ راستی ہے نہ شفقت نہ خدا شناسی کوسنے اور جھوٹ بولنے اور خون اور چوری اور حرام کاری کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ پھوٹ نکلے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے اس لیے یہ سرزمین ماتم کرے گی اور ہر ایک کو جو اس میں رہتا ہے جنگل کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائے گا سات سو ایک سے سات سو چالیس قبل مسیح میں یسیہ نبی کہتے ہیں تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے تلوے سے لے کر چندیا تک اس میں کہیں صحت نہیں ہے بلکہ زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہیں تمہارا ملک اجاڑ ہے تمہاری بستیاں جل گئیں پردیسی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں وہ ویران ہے گویا کہ اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے وہ بستی جو سراسر پاک دامن تھی کیسی چھنال ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی راست بازی اس میں بستی تھی پر اب خونی رہتے ہیں تیری چاندی میلی ہو گئی تیری میں میں پانی مل گیا تیرے سردار گردن کش چوروں کے شریک ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور بین اور دف اور بانسری اور میں کا زور ہے لیکن وہ خداوند کے کام پر غور نہیں کرتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری کو نہیں دیکھتے اس لیے میری قوم اسیری میں مبتلا ہو گئی ہے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتی ان کے عزت والے بکوں مرتے ہیں اور عوام پیاس سے خشک ہوئے جاتے ہیں اس لیے دوزخ نے وسعت اختیار کر لی ہے اور اپنا منہ بے اندازہ پھاڑ دیا ہے ان کے شان و شوقت والے اور عوام اور تمام فخر کرنے والے اس میں جا پڑیں گے ان پر واویلا ہے جو میں پینے میں زور آور اور نشے کی چیزیں ملانے میں طاقتور ہیں جو رشوت کی خاطر بدکاروں کو صادق ٹھہراتے ہیں اور صادقوں سے ان کا حق چھین لیتے ہیں سو جس طرح آگ بھوسی کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ناجائز ٹھہرایا اور اسرائیل کے قدوس کے سخن کو ذلیل جانا اسی عہد کے ایک اور نبی حضرت میکہ کہتے ہیں اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے قاضیوں تم وہ ہو جو نیکی سے کی نہ رکھتے ہیں اور بدی کو پیار کرتے ہیں جو لوگوں کا پوست ان پر کھینچتے ہیں اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہیں اور جو میری قوم کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی کھال ان پر سے کھینچتے ہیں اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تم کے عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو الٹا دیتے ہو اس بات کو سنو تم سیہون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے غیب گو نقد لے کر رمالی کرتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے ان اقوال سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں سے شریعت کی اصلی روح یعنی ایمان صداقت دیانت عدل انصاف اور پاکیزگی اخلاق رخصت ہو چکی تھی حرام خوری حرص و تما ظلم جفا اور بے حیائی اور بدکاری نے ساری قوم کو گھیر لیا تھا ان کے حاکم ظالم ان کے پیشوا ریاکار ان کے سردار خائن اور ان کے عوام معصیت پیشہ ہو گئے تھے انہوں نے شریعت کے الفاظ اور ظاہری رسوم اور شاعر ہی کو اصلی شریعت سمجھ لیا تھا اور اس معنوی حقیقت کو فراموش کر دیا تھا جو ہر شریعت حقہ کے احکام میں مقصود اصلی ہوتی ہے اس روس افزوں پستی اور ظاہر پرستی کو دیکھ کر مسیح سے بہت پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء اصلاح کی کوشش کر رہے تھے وہ مواعظ اور نسائل سے ان کو یہ بھولی ہوئی حقیقت یاد دلا رہے تھے کہ خدا محض قربانیوں اور دعاؤں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ صداقت رحم اور حسن معاملت سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے افو درگزر اور محبت اور اثار کی ضرورت ہے چنانچہ بائبل میں انبیاء متاخرین کے ایسے نسائے ہم کو بکثرت ملتے ہیں یسیاہ نبی فرماتے ہیں خداون فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام میں مینڈوں کی سختنی قربانیوں اور فربا بچھڑوں کی چربی سے سیر ہو چکا ہوں میں بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کا لہو نہیں چاہتا اب میرے سامنے جھوٹے نذرانے لاؤ لوبان سے مجھے نفرت ہے اور نوچندی اور سبت اور جماعت عید سے بھی کیونکہ میں عید اور بے دینی دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا میرا جی تمہاری نوچندیوں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر وبال ہے میں ان کے اٹھانے سے تھک گیا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے میں تم سے اعراض کروں گا جب تم دعاؤں پر دعائیں مانگو گے تو میں نہ سنوں گا کیونکہ تمہارے ہاتھ تو لہو سے بھرے ہوئے ہیں اپنے تئیں دھو کر پاک کرو اپنے برے کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو بدکاری سے باز آؤ نیکوکاری سیکھو انصاف کے پیرو بنو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیوہ عورتوں کے حامی بنو اگر تم راضی اور فرما بردار بنو گے تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے اور اگر انکار کرو گے اور بغاوت اختیار کرو گے تو تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے ایک دوسرے موقع پر یسیہ نبی عبادت اور اعمال کی معنوی روح اور فضیلت اخلاق کا درس اس طرح دیتے ہیں تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ لڑائی جھگڑا کرو اور خباست کے مکے مارو اس طرح کا روزہ جیسا کہ آج کل تم رکھتے ہو مطلوب نہیں ہے کیا یہی وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن جس میں آدمی اپنی جان کو فضول دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا دے اور ٹاٹ اور راہ کی طرح بچھا دے کیا تم اس کو روزہ اور خدا کا منظور نظر دن کہو گے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں جوئے کے بندن کھولے جائیں مظلوموں کو آزاد کیا جائے بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالا جائے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں پناہ دے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنسوں سے منہ نہ چھپائے اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو سیر کرے تو تیرا نور تاریکی میں طلوع کرے گا اور تیری تیرگی نصف النہار کی طرح چمک اٹھے گی ایک اور نبی حضرت میکا علیہ السلام اسی روحانی تعلیم کی اس طرح تجدید کرتے ہیں میں کیا لے کے خداون کے حضور میں جاؤں گا کیوں کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کروں کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے آگے جاؤں گا کیا خداون ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی دس دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی روح کی خطا کے عوض دے سکوں گا نہیں ہے انسان اس نے تجھے وہ راہ دکھا دی ہے جو نیک ہے خداون تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے رحم دلی کو پیار کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے پیش آئے یہ تعلیم سات صدیوں تک بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی بنی اسرائیل کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی ان میں جو اخلاقی مفاسد جڑ پکڑ گئے تھے انہیں دور کرنے کے لیے ایک زیادہ طاقتور مسلح کی ضرورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے اسی میکاہ اور یسیاہ والی تعلیم کو نئے جوش اور نئی روح کے ساتھ پیش کیا انبیاء سابقین کی طرح ان کی تعلیم بھی شریعت موسویہ کو منسوخ کرنے اور اس کی جگہ کوئی الگ مذہب قائم کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد صرف اس کمی کو پورا کرنا تھا جو موسوی شریعت میں باقی رہ گئی تھی اور اس اخلاقی فضیلت کی روح کو ملت یہود میں پھونکنا تھا جس کی وہ ضرورت مند تھی اس وقت یہودی اخلاق میں راست بازی دیانت حلم افو زہد قناعت سیر چشمی خدا ترسی رحم فروتنی اور اثار کی کمی تھی وہ حد سے زیادہ لالچی دنیا پرست بندہ غرض اور دنی و تباہ ہو گئے تھے ان میں دینداری کی روح باقی نہ رہی تھی جو انسانیت کی جان ہے اس لیے مسیح نے اپنی پوری انہی نقائص کو دور کرنے میں صرف کی اور اصل موسوی شریعت کو برقرار رکھ کر صرف ان چیزوں کا اس میں اضافہ کیا جن کی اس وقت کے لحاظ سے ضرورت تھی حاشیے میں لکھا ہے اس حقیقت کو خود مسیحی علماء بھی تسلیم کرنے لگے ہیں چند سال ہوئے ایک مشہور مسیحی فاضل ڈین انجے نے جن کو کنیسا سینٹ پال کا سب سے بڑا منصب حاصل تھا گرٹن کالج کیمبرج میں تقریر کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا کہ مسیح نے کبھی موسوی تعلیم سے انحراف نہیں کیا نہ کوئی نئی تعلیم دی نہ موسوی مذہب کے مقابل کوئی نیا مذہب قائم کیا روحانی معاملات میں وہ آزادی تو ضرور چاہتے تھے لیکن اپنے ملک اور وقت کی باتوں کو انہوں نے قبول کیا اس لحاظ سے موسوی شریعت سے الگ ہونا تو ضروری تھا مگر مسیح نے عیسائیوں کے لیے خود کوئی شریعت تجویز نہیں کی پس دین مسیحی ایک الگ دین نہیں ہے بلکہ درحقیقت دین یہود کا ایک جز اور زیادہ صحیح الفاظ میں اس کا تتمو ہے بالکل یہی بات خود انجیل میں حضرت مسیح کی زبان سے منقول ہے وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں تو رات کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہ ٹلے گا پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور آدمیوں کو ایسا کرنے کی ہدایت کرے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا بس میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیحوں اور فریسیوں کہ راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکو گے متی اور لوکا ایک دوسری جگہ اپنے پیروؤں کو حکم دیتے ہیں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں سب عمل میں لاؤ اور مانتے رہو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں وہ ایسے باری بوجھ جنہیں اٹھانا بھی مشکل ہے دوسروں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں مگر آپ انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے یوہنا نے اپنی انجیل میں تصریح کی ہے کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی اور فضیلت اور صداقت یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ان اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیحیت میں موسوی شریعت کے تمام احکام باقی رکھے گئے ہیں اور ان پر صرف فضیلت اور صداقت کا اضافہ کر دیا گیا ہے مسیحیت میں جنگ نہ ہونے کی وجہ اب یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ مسیحت میں جنگ صلح حکومت سیاست تعزیرات وغیرہ کے متعلق وہ تمام احکام باقی رکھے گئے تھے جو تورات میں مذکور تھے دین مسیح ان میں سے کسی کا حتیٰ تھا کہ ایک لفظ اور ایک شوشے کا بھی منکر نہ تھا لیکن مسیح نے ان احکام کی کا نفاذ اس لیے نہیں کیا کہ جس عہد میں وہ پیدا ہوئے تھے اس میں ان کی تنفیذ کا کوئی موقع ہی نہ تھا اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مسیح کی باست کے وقت ان کی قوم سات آٹھ سو برس سے غیر قوموں کی غلامی میں مبتلا تھی ان کی ولادت سے ساٹھ برس پہلے روم کی فوج نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پامال کرتی چلی گئی تھی جس وقت مسیح نے آنکھ کھولی تو ان کی پوری قوم رومیوں کی قید غلامی میں جکڑی ہوئی تھی ان کا خاص وطن یہودیہ سن ساٹھ عیسوی میں براہ راست رومی صوبہ داروں کے زیر انتظام آ گیا تھا جو پروکیوریٹر کہلاتے تھے جب ان کی پیغمبرانہ دعوت کا آغاز ہوا تو یروشلم کا پروکیوریٹر پونتیو پلاتر جیسا بے انصاف اور بے ضمیر شخص تھا ان بے دین آقاؤں کی غلامی میں بنی اسرائیل کی ذہنی اور اخلاقی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ وہ کلمہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے مسیح کی آنکھوں کے سامنے گلیل کا رئیس ہیرودیس محض ایک رقاصہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جان دا بیپٹسٹ کو قتل کرا چکا تھا اور خود مسیح کی قدر و قیمت بھی ان کی قوم کی نگاہ میں جیسی کچھ تھی اس کا حال اس سے ظاہر ہے کہ آخر میں بنی اسرائیل نے بربا نامی ڈاکو کی جان کو مسیح کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا ایسی حالت میں مسیح کے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی دعوت کے آغاز ہی میں جنگ کا جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑ کر ایک آزاد دینی حکومت قائم کر دیتے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں کی روح نکل چکی ہے ان کی سیرت میں کوئی مضبوطی اور ان کی قومیت میں کوئی زندگی باقی نہیں ہے اس لیے ان کا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کو اس اخلاقی پستی کے گڑھے سے نکالتے جس میں وہ گری ہوئی تھی اور اس میں فضیلت اخلاق کی وہ روح پھونکتے جس کے بغیر کوئی قوم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور دنیا میں اپنے آزاد وجود کو برقرار رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتی چنانچہ اول اول انہوں نے قومی سیرت کی تعمیر ہی کی طرف توجہ کی اور اپنے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ اس تعمیری کام کے دوران کہیں حکومت وقت سے تصادم کا موقع نہ آ جائے کیونکہ اگر ابتدا ہی میں حکومت سے مقابلہ شروع ہو جاتا تو اصل اصلاحی کام بھی نہ ہوتا اور اس کے انجام پائے بغیر حکومت کے مقابلے میں بھی ناکامی ہوتی اس لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ تصادم کرنے سے انتہائی پہلو تہی کی اور جب یہودی علماء کے شاگردوں نے ان کو پکڑوانے کے لیے مسئلہ پوچھا کہ قیصر کو ہم ٹیکس دیں یا نہیں تو انہوں نے یہ زو مانی جواب دے کر ٹال دیا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو انہوں نے حکم دیا کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو جو تم پر ظلم کرے اسے دعا دو اور اس کے لیے برکت چاہو جو تمہیں بیگار میں پکڑے اس کے ساتھ ایک کوس کے بجائے دو کوس جاؤ جو تمہارا کرتا چھینے اس کو چوغا بھی اتار دو جو تمہارے ایک گال پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دو ابتداً ان سب احکام کا مقصد یہ تھا کہ حکومت سے تصادم نہ ہو اور قوم میں مصیبت جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی قوم کو استقامت صبر تحمل اور بے خوفی کی تعلیم دینی شروع کی ان کو مصائب اور شدائد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور ان کے دل سے موت کا خوف اور حاکمانہ قہر و طاقت کا ڈر نکالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جب تم حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تمہیں اذیتیں دی جائیں تو اس وقت ثابت قدم رہنا انہوں نے جان کی محبت دلوں سے نکالنے اور مرنے کی آمادگی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہی اسے بچائے گا انہوں نے حکومت اور اس کی عنایت پر بھروسہ رکھنے کی بجائے خدا اور اس کی رزاقی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی تاکہ غلامی کی وہ سب سے بڑی کمزوری دور ہو جو ایک غلام قوم کو حکمراں قوم کے تلسم میں گرفتار رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ جب تم بڑے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو ضرور دے گا انہوں نے حکومت کا روب دلوں سے دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ جو لوگ محض جسم کو قتل کر سکتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں ڈرنے کے قابل وہ ہے جو روح اور جسم دونوں پر ہلاکت طاری کر سکتا ہے یہ سب باتیں ایک صدیوں کی غلام قوم میں آزادی حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھیں اور ابتدا ان مسیح نے انہی تک اپنی تعلیم کو محدود رکھا اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد آخری زمانے میں وہ جہاد و قتال کے مضمون کی طرف بڑھ رہے تھے اور کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کرنے لگے تھے چنانچہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو اسی طرح انہوں نے اپنے متبعین کو تلوار رکھنے کا حکم بھی دے دیا تھا جیسا کہ لوقا نے لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے انہوں نے کہا کہ اے خداوند دیکھ یہاں دو تلواریں ہیں اس نے کہا بہت ہیں لیکن مسیح کو اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف ڈھائی تین سال کی مدت نصیب ہوئی اور یہ مختصر مدت ایک پوری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے قابل بنانے کے لیے کافی نہیں تھی اس عرصے میں نہ تو ان کے پیروؤں کی تعداد اس حد تک پہنچی تھی کہ وہ رومیوں کے مقابلے پر ان سے کوئی کام لے سکتے اور نہ خود ان لوگوں کی جو ان کے پیرو ہو چکے تھے اخلاقی تربیت اس قدر مکمل ہوئی تھی کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی طرح جرت اور عظیمت کے ساتھ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرتے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جاتے اور بڑی سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھی بے خوف ہو کر جانے لڑا دیتے ان لوگوں کے ایمان ابھی اتنے بھی قوی نہ ہوئے تھے کہ وہ اعلانیہ اظہار حق کی جرت کرتے مسیح کے سب سے زیادہ محبوب اور معتمد علیہ حواری پترس کا یہ حال تھا کہ ان کی گرفتاری کے وقت جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی مسیح کے پیرو ہو تو اس نے مرغ کے دو دفعہ بانگ دینے سے پہلے تین دفعہ مسیح کا انکار کر دیا مرکز نے لکھا یہ ان کے ایک اور ہواری یہوا اسکریوتی نے چاندی کے تیس سکوں کی خاطر ان کو گرفتار کرا دیا متی نے کہا یہ اور جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے سارے شاگرد انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ظاہر ہے کہ جب ان کے خاص ہواریوں اور بھروسے کے شاگردوں کا یہ حال تھا تو وہ ایسی ناقابل اعتماد فوج کو لے کر جہاد کی جرت کیوں کر کر سکتے تھے اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کو بھی تعلیم و تربیت کا کافی موقع ملتا تو ممکن تھا کہ وہ بھی اپنے ہواریوں میں وہی مجاہدانہ روح پیدا کر دیتے جو صحابہ میں آ حضرت نے پیدا کی تھیں لیکن ان کی سرکش قوم نے ان کی نبوت کو پورے تین سال بھی برداشت نہ کیا اور انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بڑا کام کر سکتے اس قلیل مدت میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کام ہو سکتا تھا جتنا حضرت مسیح نے کیا خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی تین سال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی کہیں جہاد اور قتال کا نشان نہ ملے گا وہی صبر و تحمل ثبات و استقامت تقوی اور خشیت توکل اللہ اور تزکیہ نفس اور تنزیہ اخلاق کی تعلیمات وہاں بھی پائی جائیں گی جو مسیح کی حیات نبویہ میں پائی جاتی ہیں مسیحیت اور موسوی شریعت کا تعلق اس علم و بصیرت کی روشنی میں اگر مسیح کی تعلیمات کا تجزیہ کیا جائے تو وہ دو بڑی اقسام پر منقسم ہو جائیں گی ایک قسم وہ ہے جس میں مسیح علیہ السلام نے شریعت موسویہ کی تکمیل کی ہے اور اس میں ضروری اضافے کیے ہیں موسوی شریعت میں رافت و رحمت اور شفقت و لیونت کی کمی تھی مسیح نے اس کا اضافہ کیا اس کے قوانین میں لچک بالکل نہ تھی اور اس کی تعلیمات میں انسانی برادری کا وسیع تخیل بہت دھدلا تھا مسیح نے اس کی کمی کو پورا کیا اور بنی اسرائیل کو تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یکساں محبت کرنے کی تلقین کی اس میں انسان کے محض فرائض پر زور دیا گیا تھا اور احسان یا فضیلت اخلاق کے حصے کو اچھوتا چھوڑ دیا گیا تھا مسیح نے سب سے زیادہ اسی پہلو پر زور دیا اور خیرات فیاضی ہمدردی اظہار اور لطف و رحم وغیرہ فضائل کی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی مسیح کی تعلیم کا یہ حصہ خود کوئی مستقل قانون نہ تھا بلکہ موسوی شریعت کا تتمو اور ایک ضروری ضمیمہ تھا دوسری قسم وہ ہے جس میں مسیح نے اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کی مخصوص اخلاقی اجتماعی اور سیاسی حالت کو پیش نظر رکھ کر اصلاح کی کوشش کی تھی مثلا یہودیوں میں مال و دولت کی حرس اور دنیا کی محبت بڑی ہوئی تھی مسیح نے اس کے مقابلے میں قناعت اور توقل اور متائے دنیا کی تحقیر پر زور دیا یہودیوں میں بے رحمی سنگ دلی اور شکاوت کی زیادتی تھی مسیح نے اس کے جواب میں افو درگزر اور رحم کی تلقین کی یہودیوں میں کنجوسی اور تنگ دلی حد سے بڑی ہوئی تھی مسیح نے اس کی اصلاح کے لیے سخاوت اور فراخ حوصلگی کا درس دیا یہودی عمرہ اور فقہ خود پسند نفس پرست متقبر اور مغرور تھے مسیح نے ان کو اعتدال پر لانے کے لیے فروتنی انکسار زہد و تقوی اور خدا پرستی پر زور دیا یہودی قوم رومی حکومت میں غلام بے بس اور کمزور تھی مسیح نے ان کی سلامتی اور نجات کے لیے انہیں ایک طرف حکومت کے مقابلے سے روکا ظلم و تعدی کو برداشت کرنے کی تلقین کی حقوق کی حفاظت میں قوت استعمال کرنے سے منع کیا اور دوسری طرف ان میں جنگ کی معنوی قوت پیدا کرنے کے لیے صبر استقامت بے خوفی اور پختگی عزم و ارادہ کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی مسیح کی تعلیم کا یہ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کی خاص اسی حالت کے لیے مخصوص تھا جس میں بحثت مسیح کے وقت وہ مبتلا تھے اس کو کوئی دائمی اور عالمگیر قانون بنانا ہرگز مقصود نہ تھا خصوصیت کے ساتھ تزلل اور انفعال کی یہ تعلیم کے شریر کا مقابلہ نہ کر جو کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے اس کے آگے دوسرا گال بھی پیش کر دے جو کوئی تیرا کرتا چھینے اسے چوگا بھی اتار دے یہ دراصل غلامی اور بے بسی کی ایک مخصوص حالت کے لیے تھی اس کو کسی آزاد قوم کی سیاسی پالیسی بنانا نہ تو مطلوب تھا اور نہ یہ کسی طرح درست اور معقول ہو سکتا تھا شریعت اور مسیحیت کی علیحدگی لیکن مسیح کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے چند برس بعد ہی ان تمام اصول و قواعد کو یک لخت منہدم کر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنی دینی تجدید اور اصلاح کی بنیاد رکھی تھی اور مسیح کی اصل تعلیم کو ایسا بدل دیا گیا کہ دنیا میں اس کے وجود کا نام و نشان تک نہ رہا اس عمل تحریف اور تمسیخ کا محرک سینٹ پال پولوس تھا ہم اس کی نیت کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے ممکن ہے کہ مسیح کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی چھ برس تک ان کی دعوت کا شدید دشمن رہنے کے بعد آخرکار وہ سچے دل سے مسیح کا پیرو اور وکیل بن گیا ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسیح کا صحبت یافتہ نہ تھا ان کی تربیت میں رہ کر اسے تعلیمات مسیح کی اصلی روح کو سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا اور وہ ان ہواریوں کے مقابلے میں جو مسیح کے زیر تربیت رہ چکے تھے مسیحی تعلیمات کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا اس لیے جب اس نے پترس جیسے ہواریوں کی رائے کے خلاف مسیح کے دین کی تعبیر و تعویل کی اور اسے اپنی نو ایجاد بنیادوں پر قائم کیا تو یہ بدنیتی نہ صحیح جوہل اور ناواقفیت کی بنا پر یقیناً ایک کھلی ہوئی تحریف تھی حاشیے میں لکھا ہے خود سینٹ پال کے شاگرد لوکا کی کتاب اعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کی زندگی میں اس کو ان کی صحبت اور تربیت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا نیز یہ کہ جب اس نے دین مسیح میں تحریف شروع کی تو مسیح کے خاص تربیت یافتہ ہواریوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی بس خود انجیل کی صنعت پر کہا جا سکتا ہے کہ سینٹ پال کے ایجاد کرتا اصول نہ صرف دین مسیح کی اسپرٹ کے خلاف تھے بلکہ خود مسیح کی سری ہدایت کے بھی خلاف تھے اس سلسلے میں پولوس نے دین کے اصول میں جو تحریفات کیں ان میں سب سے پہلی تحریف یہ تھی کہ مسیح کی تعلیم کو تمام عالم انسانی کے لیے ایک عام پیغام قرار دیا حالانکہ دراصل وہ محض بنی اسرائیل کے لیے تھی مسیح نے اپنی زندگی میں جب ہواریوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا تھا تو صاف طور پر یہ حکم دیا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں ہی کے پاس جانا خود مسیح نے اپنے پورے عہد نبوت میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غیر اسرائیلی قوموں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی اور نہ کسی غیر اسرائیلی کو داخل جماعت کیا سینٹ پال کے ظہور سے پہلے مسیح کے ہواری بھی اسرائیلیوں ہی کو دعوت دیتے رہے مبلغ بھی اسرائیلی تھے اور ان کے مخاطب بھی اسرائیلی اس وقت تک مسیحی دعوت یہودی مذہب میں ایک اصلاحی دعوت شمار ہوتی تھی ہواریوں میں یہ ایک مسلم مسئلہ تھا کہ انجیل کی منادی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت موسویہ کے پیرو ہیں پیروان مسیح کی جو معتمر عام سن 49 عیسوی میں بمقام یروشلم منعقد ہوئی تھی اس میں ایک بڑی جماعت اسی رائے کی تائید کرتی تھی لیکن پولوس نے دعوت مسیح کی حقیقت مسیح کی تصریحات اور ہواریوں کے علم و یقین سب کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح کی دعوت تمام دنیا کی قوموں کے لیے ہے اور اس فیصلے کو حق بجانب قرار دینے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح نے سلیب پر چڑھنے اور وفات پا جانے کے بعد اپنے شاگردوں کے پاس آ کر یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ لیکن غیر اسرائیلی قوموں کو مصوی قوانین کا پابند بنانا مشکل تھا بہت سے رسوم اور شاعر ایسے تھے جن سے ان قوموں کو نفرت تھی اس لیے فوراً ہی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جب ان قوموں کو مسیحیت کی طرف دعوت دی جائے تو مصوی شریعت کی پابندی پر زور دیا جائے یا نہیں اس بارے میں مسیح کی تصریحات بالکل واضح تھیں وہ فرما چکے تھے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں مگر تورات کا ایک شوشہ اور ایک نقطہ بھی نہیں ٹل سکتا اور یہ کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں اور آسمان کی بادشاہت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو تورات کے حکموں پر عمل کرے ان تصریحات کے بعد کسی سچے مسیحی کے لیے ممکن نہ تھا کہ مسیحیت کو موسوی شریعت سے الگ کرتا مگر پولوس نے ان کے الر رغم یہ فیصلہ کیا کہ ہر غیر اسرائیلی مسیحی بن سکتا ہے خواہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے چنانچہ وہ تمام غیر اسرائیلی مشرقین جو شریعت موسویہ کے کلی یا جزوی طور پر منکر تھے مسیحیت میں داخل کر لیے گئے اس ترمیم و تنسیخ پر عام ناراضی کا اظہار کیا گیا اور خود مسیحی جماعت کے آئین نے بھی اس کی سخت مخالفت کی مگر پولوس نے سینٹ پیٹرس اور سینٹ برناباس جیسے جلیل القدر ہواریوں کو ریاکار اور گمراہ قرار دیا اور علل اعلان شریعت موسویہ کی مخالفت شروع کر دی وہ گلیتیوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے ہم یہ جان کر یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے برحق ٹھہرتا ہے شریعت کے اعمال سے کوئی بشر برحق نہ ٹھہرے گا حقانیت اگر شریعت ہی کے وسیلے سے ملتی ہے تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا جو لوگ شریعت کے اعمال پر تقیہ کرتے ہیں سب لانت کے ماتحت ہیں شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں مسیح نے ہمارے لیے لانتی بن کر اور ہمیں خرید کر شریعت کی لانت سے چھڑایا شریعت ایمان یعنی مسیح کی تعلیم تک پہنچانے کے لیے ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی یعنی شریعت کی پابندی کے جوئے میں نہ جتو تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز بننا چاہتے ہو تو گویا تم مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم کیونکہ ہم روح اور ایمان کے توسل سے راست بازی کی امید بار آنے کے منتظر ہیں اس طرح مسیحیت شریعت سے الگ ہو گئی تمدن معاشرت سیاست اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے متعلق تمام قوانین منسوخ ہو گئے اور صرف چند اخلاقی اور روحانی تعلیمات کے ایک نامکمل مجموعے کو جو دراصل شریعت کے زمیمے کے طور پر ایک خاص قوم کی خاص حالت کو درست کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا ایک مستقل دائمی اور عالمگیر مذہب بنا دیا گیا مسیحی سیرت پر علیحدگی کا اثر سینٹ پال کے مقلدوں نے اس غیر مکمل مذہب کو جو دراصل مسیحی نہیں بلکہ پولوسی مذہب تھا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر روم اور یونان کی آزاد قوموں میں پھیلانا شروع کیا لیکن کسی شریعت اور کسی ضابطۂ قانون کے بغیر محض ایک اخلاقی تعلیم اور ایسی تعلیم جو دراصل ایک غلام اور پس ماندہ قوم کے لیے وضع کی گئی تھی آزاد اور صاحب حکومت اور سیاست قوموں کے لیے بالکل بیکار اور بے معنی چیز تھی اس میں کوئی ایسی مکمل ہدایت تو تھی ہی نہیں کہ عام انسانی جماعت کے لیے مختلف حالات کے لیے مفید اور مناسب ہو سکتی وہ تو صرف چند اخلاقی نسائ کا مجموعہ تھی جو زیادہ انتہا پسندانہ تھیں اور ظاہر ہے کہ تنہا ان پر عمل کر کے کسی قوم کا زندہ رہنا محال تھا لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی ڈھائی تین سو برس تک تو عیسائی ہر قسم کے مظالم اور شدائد کے تختہ مشق بنتے رہے کیونکہ یہی اخلاق ان کو سکھایا گیا تھا اور اس منزل سے آگے چلنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہدایت نہ تھی پھر جب ان کی اپنی تدبیر سے نہیں بلکہ محض اتفاق ان کو حکومت حاصل ہو گئی تو پولوسی مسیحت کے ناممکن العمل دائرے میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا اس لیے انہوں نے مسیحیت کی ساری اخلاقی حدیں توڑ ڈالیں اور ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ابتدا میں تو مسیحیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی پیش کر دینا اور شریر کا مقابلہ کبھی نہ کرنا مسیح کی دائمی تعلیم ہے اس لیے جب ان کی تعداد خوب بڑھ گئی اور ان کے اثرات وسیع ہو گئے اس وقت بھی ان میں ظلم کا مقابلہ کرنے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کی روح پیدا نہ ہو سکی سن چونسٹھ عیسوی میں جبکہ یونان اور روم اور شام و فلسطین میں مسیحیوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہو چکی تھی نیرو نے ان پر حریق روم کا جھوٹا الزام لگایا اور اس کے حکم سے ہر وہ شخص جس نے مسیحی ہونے کا اقرار کیا گرفتار کر لیا کسی کو صلیب پر چڑھایا گیا کسی کو زندہ جلا دیا گیا کسی کو کتوں سے پڑھوایا گیا اور سینکڑوں عیسائی عورتوں مردوں اور بچوں کو روم کے اکھاڑوں میں وحشیانہ کھیلوں کا تختہ مشق بنایا جانے لگا سن ستر عیسوی میں تیتوس کے زیر قیادت بیت المقدس پر چڑھائی کی گئی ستانوے ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنا لیے گئے گیارہ ہزار آدمیوں کو بھوکا مار دیا گیا ہزاروں آدمی پکڑ کر روم کے اکھاڑوں اور ایمفی تھیٹروں میں جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے یا سیافوں کی شمشیر زنی کا تختہ مشق بننے کے لیے بھیج دیے گئے نیرو کے بعد مارکوس آریلیوس سپٹیموس سیوروس ڈیسیوس اور والیریان نے مسیحت اور اس کے پیروؤں کو کچلنے کی کوششیں کی آخر میں کیلیٹیان نے تو ظلم اور ستم کی حد کر دی اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ کلیسا مسمار کر دیے جائیں انجیلیں جلا دی جائیں اور کلیساؤں کے اوقاف ضبط کر لیے جائیں تین سو تین عیسوی میں خود شہنشاہ نے نکو میڈیا کے مرکزی کلیسا کو پیوند خاک کر دیا اور مقدس کتابیں جلوا دیں تین سو چار عیسوی میں اس نے عام حکم دے دیا کہ جو شخص مسیحی مذہب پر اصرار کرے وہ قتل کر دیا جائے اس کے بعد سختیاں اور بڑھیں یہاں تک کہ جو لوگ مسیحی مذہب چھوڑنے سے انکار کرتے ان کے بدن زخمی کر کے ان پر سرکہ اور نمک ڈالا جاتا اور بعد میں ان کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی تھی بعض اوقات ان کو کنیسوں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی اور زیادہ لطف اٹھانے کے لیے ایک ایک عیسائی کو پکڑ کر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا یا لوہے کے کانٹے اس کے بدن میں بھونکے جاتے تھے یہ وہ وقت تھا جبکہ تمام سلطنت میں عیسائی پھیلے ہوئے تھے سلطنت کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے عہدے و کثرت ان کے ہاتھ میں تھے اور خود شہنشاہ کے محل میں عیسائیوں کی ایک کثیر جماعت موجود تھی لیکن مسیحیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ اس کثرت اور قوت کے زمانے میں بھی وہی شریر کا مقابلہ نہ کرنے اور ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی پیش کر دینے کی تعلیم ہی واجب العمل ہے جو اسرائیلیوں کو انتہائی بے بسی اور کمزوری کی حالت میں دی گئی تھی اس لیے شام فلسطین عراق مصر افریقہ Spain Gaul Sicily Italy Illyria ایشیا کوچک غرض کہیں بھی کسی عیسائی نے ان مظالم پر دم نہ مارا اور ساری قوم ان تجاوزات کو خود کشانہ بے عملی کے ساتھ برداشت کرتی رہی حالانکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس کو جہاد کی تعلیم دی گئی تھی جب ڈھائی تین سو کی تعداد کو پہنچ گئی تو وہ تمام عرب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے دنیا کو بتا دیا کہ جس جماعت میں یہ مجاہدانہ اسپرٹ موجود ہو وہ قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کسی سے دب کر نہیں رہ سکتی یہ تو تھی مسیحیت کی تفریت اس کے بعد جب قسطنطین اعظم نے اس کو قبول کر لیا اور وہ عملاً سلطنت کا مذہب بن گئی تو وہ تفریت کے انتہائی نقطے سے جست لگا کر دفعتاً افراد کے انتہائی نقطے پر جا پہنچی پہلی خرابی تو اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ پولوسی مسیحیت کو سیاست اور تمدن سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس کے پیروؤں نے اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے ایک خالص انفعالی زندگی اختیار کر رکھی تھی مگر جب اتفاق وقت سے ان پر سلطنت کی ذمہ داریاں آ پڑیں تو دوسری اور پہلے سے زیادہ شدید خراب بھی پیدا ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ جہاں بانی اور حکمرانی کے لیے چونکہ مسیحیت نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی اس لیے یہ سارا کاروبار انہوں نے شریعت خدا کے بجائے شریعت نفس کے مطابق انجام دینا شروع کر دیا معاملات سلطنت میں تو جنگ بھی ہے اور صلاح بھی سیاست بھی ہے اور تعزیر بھی انتقام بھی ہے اور معافی بھی مگر موسوی شریعت سے جدا کی ہوئی مسیحیت کے پاس ان میں سے کسی کام کے لیے بھی کوئی ضابطہ اور قانون اور دستور عمل موجود نہ تھا اس نے زندگی کے معاملات کے لیے بجز اس ایک قانون کے کہ شریر کا مقابلہ نہ کر اور کرتا چھیننے والے کو چوغا بھی اتار دے اور کوئی قانون نہ بنایا تھا مگر اس شرمندگی اور ذلت کی تعلیم کے تنگ دائرے میں رہ کر مسیحیوں کے لیے ناممکن تھا کہ سلطنت کے اہم معاملات کو انجام دے سکتے اس لیے وہ اس دائرے کو توڑ کر باہر نکلنے پر مجبور ہوئے اور جب وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئے تو اپنے نفس کے فتوے پر عمل کرنے میں بالکل آزاد تھے اس عملی دنیا میں ان کے لیے کوئی ایسی دینی ہدایت اور الہی روشنی موجود ہی نہ تھی جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکتی نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے خدا کی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا اور طغیان و سرکشی کا وہ ہنگامہ برپا کیا کہ آئندہ تک سرد نہ ہو سکا قسطنطین کے عہد میں تو سلطنت کے تقریباً نصف باشندے صنم پرست تھے اس لیے اس نے ان لوگوں پر زیادہ ظلم کرنے کی جرت نہ کی بس اتنے پر ہی اکتفا کیا کہ مندروں کے دروازے اور ان کی چھتیں منہدم کرا دیں بتوں کے کپڑے اور زیور اتروا دیے اور ان کو عبادت گاہوں سے باہر نکلوا دیا مگر چند سال بعد جب کلیسا کو ملک پر پورا تسلط حاصل ہو گیا تو مسیحیت کے مقتداؤں نے وسنیت کو کچلنے کا عزم کر لیا اور مذہبی قوانین کے حسب ذیل دو اصول مقرر کیے جن سے غیر مذاہب کو جبرن مٹانے کے لیے بے شمار احکام مستمبت ہوتے تھے نمبر ون جن گناہوں کو مجسٹریٹ منع نہ کرے یا ان پر سزا نہ دے ان کی ذمہ داری میں وہ خود بھی ایک حد تک شریک ہوتا ہے نمبر ٹو مصنوعی دیوتاؤں اور حقیقی ارواح خبیصہ کی بت پرستانہ عبادت خالق برتر کی بزرگی کے خلاف سخت قابل نفرت جرم ہے ان اصول موضوع کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے رومن سینٹ نے باضابطہ یہ قرارداد منظور کی کہ رومیوں کا مذہب جوپیٹر کی عبادت نہیں بلکہ مسیح کی عبادت ہے اس کے بعد بتوں کی پرستش اور ان پر نظر نیاز چڑھانا اور قربانیاں کرنا سب کچھ قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا اور ان افعال کے مرتکبوں کے لیے شدید سزائیں مقرر کی گئیں شاہ تھیوڈوسیوس نے اپنے مین میں ہر قسم کی غیر مسیحی عبادتوں کو خواہ و اعلانیہ کی جائیں یا گھروں میں چھپ کر حکومت وقت کے خلاف بغاوت اور جرم مستلزم سزائے موت قرار دیا اس کے ساتھ ہی اس نے مندروں کو توڑنے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے اور عبادت کے سامانوں کو مٹا دینے کا بھی عام حکم دے دیا اس حکم کے مطابق سب سے پہلے مرکز حکومت میں وسنیت کا جبرن خاتمہ کیا گیا پھر صوبوں میں یہی مشق کی گئی گول کے صوبے میں تورس کے بشپ نے دین دار پادریوں کی ایک پوری فوج لے کر مندروں مابدوں اور بتوں کو حتیٰ کہ ان درختوں کو بھی جو مقدس سمجھے جاتے تھے پیوند خاک کر دیا شام میں مسیحیت کے مقدس پیشوا مارسیلس نے جو حلقہ فامیہ کا بشپ تھا جوپیٹر کے عظیم و شان مندر کو تباہ کر دیا اور ایک پوری فوج فراہم کی جسے ساتھ لے کر وہ اپنے حلقے کے غیر مسیحی معابد کو توڑتا پھرتا تھا اسکندریہ میں مصر کے آرچ بشپ تھیوفیلس نے سیراپیس کے مندر کو جو یونانی فن تعمیر کا بے نظیر نمونہ تھا مسمار کر دیا اس کے کتب خانے کو جس میں خاندان بطالسہ نے علوم اور فنون کا بہترین ذخیرہ جمع کیا تھا نظر آتش کر دیا حاشیے میں لکھا ہے اس کتب خانے کو تنہا مارک اینٹونی نے دو لاکھ کتابیں دی تھیں اور دسیوس لکھتا ہے کہ بیس برس بعد اس کتب خانے کی خالی الماریوں کو دیکھ کر ہر وہ دل رنج و علم اور نفرت اور غضب سے بھر جاتا تھا جو مذہبی تعصب سے بالکل سیاہ نہ ہو گیا ہو یہی کتب خانہ ہے جس کے جلانے کا الزام بعض عیسائی مورخوں نے مسلمانوں پر لگایا ہے ان مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ پرست رعایا نے تلوار کے خوف سے اس مذہب کو قبول کر لیا جس کو وہ دل سے پسند نہ کرتی تھی بددل اور بے اعتقاد پیروؤں سے مسیحی کلیسا بھر گئے اڑتیس برس کے اندر روم کی عظیم و شان سلطنت سے وسنیت کا نام و نشان مٹ گیا اور یورپ افریقہ اور شرق ادنا میں تلوار کے زور سے مسیحیت پھیل گئی اس کے بعد سے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے درمیان اور خود مسیحیوں میں باہم جس قدر لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں اخلاق اور انسانیت کے مبادی اور اصول کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کے ایسے ایسے وحشیانہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں جن کے ہولناک ذکر سے تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں غیر مسیحی عقائد کو مٹانے کے لیے قوت کے استعمال کے جن طریقوں کو مسیحیت کے پیروؤں نے جائز کر رکھا تھا ان کا ایک نمونہ وہ مذہبی عدالتیں ہیں جو انکویزیشن کے نام سے خود پاپایان روم کے ماتحت قائم تھیں ان میں کفر و الہاد یہودیت اسلام اور تعدد ازواج جیسے جرائم کی سزا دینے کے لیے جو قانون تعزیرات رائج تھا اس میں اور بہت سی سزاؤں کے ساتھ انسانوں کو زندہ جلا دینا زبان کاٹ ڈالنا اور مرے ہوئے شخص کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال پھینکنا بھی شامل تھا تنہا اسپین میں اس مذہبی عدالت کے حکم سے تین لاکھ چالیس ہزار آدمی مختلف طریقوں سے قتل کیے گئے ہیں جن میں بتیس ہزار وہ ہیں جنہیں زندہ جلایا گیا اس کے علاوہ Mexico Cartagena Sicily Sardinia Malta Naples Milan Flanders وغیرہ علاقوں کی مذہبی عدالتوں نے اپنی مدت حیات میں جتنے آدمیوں کو غیر مسیحی عقائد رکھنے کی پاداش میں ہلاک کرایا ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ ڈیڑھ لاکھ کیا گیا ہے یہ پولوسی مسیحیت کی ناقص تعلیم کا دوسرا نتیجہ ہے پہلا نتیجہ تو یہ تھا کہ جب مسیحیوں نے اس مذہب کے احکام کی پابندی کی تو حد سے زیادہ نرم بن گئے اور مقاومت کی استطاعت کے باوجود ظلم و ستم کو برداشت کر کے تین سو برس تک اپنے آپ کو تباہ کراتے رہے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جب زمانے کے انقلاب نے ان کو قوت بخشی اور سلطنت کی ذمہ داریاں ان پر آ پڑیں تو انہیں مسیحت کے تنگ دائرے سے نکلنا پڑا اور یہاں مذہب کی ہدایت اور رہنمائی نہ پا کر انہوں نے اپنے ابنائے نو پر ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے شروع کیے اور نفس کی پیروی میں آزادی کے ساتھ جو چاہا کیا حاشیے میں لکھا ہے تیسرا اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام سے جبر اور ظلم اور جاہلانہ تعصب کا طوفان جب حد سے گزر گیا تو انہیں خود مذہب سے نفرت ہو گئی اور وہ دنیا بھر میں لا مذہبی پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اس میں شک نہیں کہ ظلم و ستم بعض مسلمان بادشاہوں نے بھی کیے ہیں جنگ کے وحشیانہ طریقے مسلمانوں کی بھی بعض لڑائیوں میں پائے گئے ہیں مذہب کے نام پر غیر مذہبی جنگ کرنے کے داغ سے مسلمانوں کا دامن بھی پاک نہیں رہا ہے مگر دونوں میں اصولی فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری اسلام پر نہیں آتی کیونکہ اس نے ان کی تمام فطری ضروریات کے لحاظ سے مکمل قوانین بنا کر دیے ہیں جن میں نہ تو غیر طبعی حدود و قیود ہیں کہ ان کی پابندی ناممکن ہو اور نہ ایسی بے قیدی اور کھلی ہوئی آزادی ہے کہ انسان جو چاہے کرے اس لیے پیروان اسلام سے جو نامناسب حرکات سرزد ہوئی ہیں وہ دراصل قانون چکنی کی تعریف میں آتی ہیں جن کی کوئی ذمہ داری قانون پر نہیں آتی بخلاف اس کے مسیحیت نے اپنے پیروؤں کو ان کی عملی زندگی کے لیے کوئی قانون بنا کر نہیں دیا اس نے نہیں بتایا کہ اگر کمزور ہوں تو طاقت کیسے حاصل کریں طاقت پائیں تو اسے استعمال کس طرح کریں دوسری قوموں سے صلاح ہو تو کن اصولوں پر ہو جنگ ہو تو کن مقاصد کے لیے ہو میدان جنگ میں جائیں تو دشمن سے کیا برتاؤ کریں دشمن پر فتح پائیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں غیر مذاہب کے باشندوں سے مراعات کریں تو کس حد تک اور ان پر سختی کریں تو کن امور میں اس لیے پیروان مسیحیت نے پہلے اس کے دائرے میں رہ کر اور پھر اس کے دائرے سے نکل کر جتنے اخلاقی گناہ کیے ہیں ان کی ذمہ داری میں خود مسیحیت بھی شامل ہے کیونکہ اس نے انہیں سیدھی راہ نہیں بتائی اسلام کی طرح مسیحیت اپنے پیروں کے گناہوں سے اس بنا پر بری نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اس کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کی پیروی نہیں کی وہ ان دو صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہے کہ یا تو ان سب عیسائیوں کو گناہ گار قرار دے جنہوں نے سیاست اور حکمرانی کی ذمہ داری قبول کی ہے خواہ حق کے ساتھ اسے انجام دیا ہو یا غیر حق کے ساتھ یا پھر اسے ان تمام عیسائیوں کو بے گناہ قرار دینا پڑے گا جنہوں نے جہاں بانی اور فرما روائی کے بار کو اٹھایا اور اس کے امور کو انجام دیا خواہ حق کے ساتھ یا غیر حق کے ساتھ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت اختیار نہیں کر سکتی اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں غیر معقول ہیں